میں جن مہمانوں کو دعوت دے رہا ہوں ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قادریہ سلسلہ کے حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف والے ان کے فرزندے ارجمند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے پیش پیش رہے اور سندھ کے اندر جتنے جہاں جہاں قادیانی مراکز تھے وہاں اپنے مریدین کو اپنے شاگردوں کو قادیانیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے رکھا ہوا ہے اب بھی یہی حضرات کر رہے ہیں حضرت مولانا عبد الکریم شریف والوں نے ایک پورے سندھ کے اندر طویل ختم نبوت کانفرنسیں رکھی ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں حضرت سے جائے حضرت سے بیت کا تعلق انہیں حکم فرمایا حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت مولانا اللہ صاحب مولانا احمد میاں مولانا جمال اللہ اللہ صاحب علیہ مولانا حقانی کو لے کر پورے سندھ کا دورہ کیا اور قادیانیت کا کا بند کیا لٹریچر تقسیم کیا الحمدللہ وہ کام اتنا بڑا اور اب تک جاری و ساری ہے ہماری وہاں سندھ میں سرپرستی فرما رہے ہیں بھرپور اور یہاں بھی سرپرستی کے لیے تشریف لائے ہیں تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف والوں کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید مجیب الرحمان قریشی صاحب کو دامت برکات ملالیہ کو تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی ان کا بھرپور استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت حضرت مولانا عبد الكريم بیر شریف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم عدد کل معلوم لکھ دائم انابدہ معزز حاضرین کرام معزز حاضرین کرام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو بنا کر اس کو انسانیت سے سنوارا اگر انسان کو دنیا میں سے ہٹایا جائے تو باقی کوئی مخلوق قابل ذکر نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو رکھ کر دنیا میں آبادی کا جہان بنایا وہاں رب ذوالجلال نے انسانیت کو آباد رکھنے کے لیے اپنی طرف سے ہدایت کا پروگرام رکھا ابتدائے انسانیت سے ہدایت کے پروگرام آتے تھے اس کے دو حصے ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید تمام انبیاء لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور انبیاء کی تعلیم کا دوسرا حصہ تھا ان کی شریعت شریعتیں ہر نبی کے ساتھ مختلف ہوا کرتی تھی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بنیاد ایک رہا شریعت میں کچھ فروع اس کی مختلف ہوتی تھی اس کو اس طرح کہا جائے کہ راستہ تو ایک ہی بنا تھا لیکن اس کے اوپر آپ گاڑیاں مختلف قسم کی چلائیں منزل بھی ایک راستہ بھی ایک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا پہلے انبیاء کی بھی شریعتیں انسانوں کے لیے عمل کرنے جیسی لیکن وہ لازمی اس کا لزوم اس قدر کہ جس نے مانا وہ اللہ کے نبی کی جماعت میں سے بنا اور جس نے انکار کیا تو گویا کہ اس نے بظاہر نبی اے وقت کے ساتھ ٹکر لیا اور حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام اور پروگرام کے ساتھ ٹکر لیا جب ایک انسان جو اپنی حیثیت انسان تو وہی ہیں جو ہم ہیں وہ بھی انسان تھے انسان جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کے نظام اور اس کے قانون کے ساتھ ٹکر لے تو یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ تباہی اس کا مقدر ہے یہی ہوا حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ بے فرمانوں نے ٹکر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ رب لا تذر عال الارض من الكافرین دیارا اللہ زمین میں سے ان کافروں میں سے زمین پر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ ختم ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بے فرمانی میں آ گئی ایک ہی اللہ تعالیٰ کا حکم قوم ختم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام کو مانا اور بہت سارے ایسے تھے جو نہیں مان رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پروگرام ماننے کے لیے بہت کچھ حجتیں پوری کرنے کے لیے کبھی سزائیں تجویز کی ایک دفعہ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ تور سینا کا جبل پورا اٹھاؤ اور نہ ماننے والوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دو اور پھر کہہ دو کہ مانتے ہو تورات کو یا نہیں نہیں تو اوپر جبل پھینک دیتے ہیں پورا پہاڑ انہوں نے کہا کہ مانتے ہیں پہاڑ واپس ہو گیا یہ بہت زیادہ اجتماعی انحرافی اور بے فرمانی تھی کتاب کی آگے چل کر یہود میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے تورات کو ماننے سے انحراف اور انکار کر دیا نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے ماننے اور نہ ماننے والوں میں تفریق کر دی درمیان میں دیوار کھڑی ہو گئی ایک طرف سے ماننے والے فرمبردار اور دوسرے طرف سے بے فرمان پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وجالنا منہم الرا دا خنادیر ہم نے ان میں سے کئی کو باندر بنا دیا کئی کو سور بنا دیا شکلیں مسخ ہو گئی انبیاء کا سلسلہ چلتے چلتے اس پروگرام کی طرف جا رہا ہے جو حدیث قدسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ کنت کنزن مخفیا فخلقت الخلائق لعورف میں ایک مخفی خزانہ تھا پھر یہ مخلوق پیدا کی کہ ان خزانوں میں سے کچھ اس مخلوق کو دکھاؤں میرے بھائیوں اگر کسی جانور کو آپ بڑے عجیب ملک میں لے کے جائیں بڑے باغات ہوں بڑے پانی ہوں بڑی نعمتیں ہوں بڑا اچھا موسم ہو لیکن جانور اس میں سے سوا گھاس اور پانی کے اور کوئی چیز محسوس نہیں کرے گا جب ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نواز کر اس جہان میں بھیجا تاکہ عقل کے ذریعے ہم فقط حیوانیت نہیں لیکن انسانی مقاصد کا بھی کچھ ادراک کر سکیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے جہان کو پیدا کیا اس میں انسان کی رغبت اور شوق کے بہت سارے سامان ہیں فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضت والخیل المصومت والانعام والحرث رب فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے لیے بہت کچھ سنگار سمر گیا انسان میں بہت ساری چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں اس کا دل کرتا ہے کہ بہت سے مزے حاصل کرے عورتوں سے اولاد سے سونا اور چاندی جمع کرنے سے سواریاں اور گھوڑے ہوں اس کے پاس ایک بادشاہی انداز ہو آخر میں اللہ فرماتے ہیں کل ذالک متاع الحیات دنیا یہ سب چیزیں دنیا کا سامان ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیہ میں مخفی خزانہ تھا اور مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ کچھ ان کو پتہ چلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مخفی خزانے کے جو راز تھے اس کو دریافت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا چونکہ خزانے الہی کے ہیں اس لیے ان کو حاصل کرنا خالی انسان کے بساط سے اوپر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان خزانوں تک رسائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ بنایا ہمیشہ انبیاء یہی کوشش کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ان خزانوں تک مخلوق کو پہنچائیں اللہ کی نعمتوں کا صحیح اور حقیقی ادراک بندوں کو ہو ہم مسلمان جو اب آباد ہیں ہمارے نصیب میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جو ہدایت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم سید الاولین والا آخرین ملے یہ ایک سعادت ہے جو ہمارے بس کی تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی فضل اللہ میں شاہ کسی کو حضرت نو علیہ السلام کی امت بنایا کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت بنایا کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر ختم کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا جس کے لیے فرمایا کہ ماکان محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا وسعات کو ہاتین اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے الحمدللہ کل سے آپ کانفرنس میں شریک ہیں ان آیات کا تو ترجمہ امید ہے کہ یاد ہوگا اور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس پر جگہ کی بنیاد رکھی ہوتی ہے بلڈنگ ہے اس کا بنیاد ہے اگر بنیاد ہل گئی تو جگہ ختم اگر یہ عقیدہ ہمارے ایمان میں سے ہل گیا تو ہمارا ایمان ختم بھائی اور بہت دفعہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی اس سے بڑھ کر زیادہ ہمیں یاد کرنی ہے اور اس سے اور بڑھ کر ہمیں اس کا مفہوم مطلب اور مقصد سمجھنا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور قیامت کو اس طرح پیدا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول کم و بیش پہلے گزرے کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا نہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو یہ فرمایا کہ تم خاتم النبیین ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم النبیین فرمایا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کی ایک انتہا بھی بننی ہے آخر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی طرح ابدی تو نہیں بھائی یہ فانی ہے ایک دن پیدا ہوا پھر جوان ہوا اب بوڑھا ہوا اور ایک دن سنیں گے کہ نہیں چلا گیا ہمیں تو بہت لمبا عرصہ لگ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ معاملہ بہت مختصر ہے تو رب سبحان نے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نبوت کا پروگرام مکمل کر دیا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ انسانوں کو میں نے اپنے نعمتوں اور خزانوں کے تعارف کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ کچھ جان سکے کچھ پہچان سکے کچھ دیکھ سکیں عزیزہ نے محترم نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس وقت کے مشرکوں نے بھی اعتراضات کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ اور ہمارے خاندانوں اور ہمارے گھرانوں کے بیچ پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس لیے نبی نہیں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنایا ہے اور خاص نبی بنایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں ایسے نبی ہیں کہ پورے پروگرام کی اختتام ان کے اوپر جس طرح یہ مسجد کا مینار بنایا اور اس کے اوپر اس کا تاج رکھا ہوا ہے اس کے ہم مسلمان کلمہ پڑھتے تو نہیں شرماتے بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان دینے سے تو نہیں شرماتے شادی میں نکاح کا خطبہ پڑھتے نہیں شرماتے جنازہ پڑھاتے نہیں شرماتے لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے کبھی معاشرے کا لحاظ کیا جاتا ہے کبھی ماحول کا لحاظ کیا جاتا ہے کبھی لوگوں کا لحاظ کیا جاتا ہے کبھی مجلس کا احترام کیا جاتا ہے کبھی امیروں کبیروں کا لحاظ کیا جاتا ہے عوام تو عوام لیکن خواص میں بسد معذرت اپنے کچھ مبلغین حضرات کے خراج خدمت میں بھی حیثیت تو اتنی لہی نہیں لیکن حق کی بات کہہ دینی چاہیے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم ختم نبوت کی بات کرنے سے کترا جاتے ہیں تو یہ سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ختم نبوت کی بات کرنی چاہیے حضرت والد نور اللہ مرکزم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا سلام اب ذرا تبدیلی سے ہونا چاہیے سلام اس طرح ہونا چاہیے کہ السلام علیکم لانت جو مسلمان جواب دے وہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لانت برکادیانی اب بازاروں میں قادیانی بڑھ گئے اور ہر جگہ قادیانی ہو گئے وہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی بھائی میرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انتہا پسند ہیں بھائی ہم انتہا پسند نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم نبوت کا پروگرام ہی انتہا کی ہے اس پہ بلاک رسول اللہ و خاتم النبیین انتہا ہو گئی جہاں پر آپ کو انتہا کا نشان ملے وہاں سے اگر آگے گزریں گے تو نقصان ہوگا پولیس کی لائن لگی ہوئی آگے گزریں گے تو وہ آپ کو سزا دیں گے دریا کے کنارے نوٹس لگا ہوئے کہ آگے نہ جائیں آگے گئے تو پانی میں گر جائیں گے پہاڑ کے اوپر چڑھے وہاں بورڈ لگا ہے کہ آگے نہ جائیں اگر آگے گئے تو گر جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے محمد رسول کے پروگرام آخری پروگرام ہے اس سے اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے پھر قدم ہو زبان ہو فکر ہو تو آپ سیدھے جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے میرے عزیز و ختم نبوت کے مسئلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانی احکامات بھیجے ہیں سب کے سب انتہائی ہیں چور چوری کرے سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو یہ انتہائی حکم ہے ایسے پہلے کچھ چیز ہے ختم ہے ہاتھ کٹ گیا دوبارہ لگے گا نہیں لگے گا آدمی کسی کو قتل کرتا ہے کساس ہے گردن اڑا دو واپس نہیں آئے گا لیکن ہاتھ کس لیے کاٹنا ہے تاکہ چوری نہ ہو قاتل کی گردن اس لیے کاٹنی ہے تاکہ کل کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل نہ کرے یہ انتہا پسندی نہیں یہ شدت پسندی نہیں یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں پہ اسلامی نظام نافذ العمل ہے جہاں چوری پہ ہاتھ کٹتا ہے جہاں قتل ہونے پہ آدمی کو قصاصن قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ چوری بھی نہیں ہوتی اور ناجائز خون بھی نہیں ہوتے جہاں جہاں یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے وہاں دھڑا دھڑ چوریاں ہو جاتی ہیں اور کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی اسی طرح انتہا پسندی پہ مبنی ہے آپ ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جہاں سمجھوتا کیا وہاں دروازہ کھل گیا وہاں ارتداد کا دروازہ کھل گیا وہاں قادیانیت کا دروازہ کھل گیا جو ہماری مصیبت ہے یہ سب اس مبنی اس بنیاد پہ ہے کہ ہم ان ختم نبوت کے معاملے کو آخری لائن نہیں سمجھتے میرے عزیز دوستو وقت مختصر بات یہ ہے کہ جس طرح کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی مسلمان اس سے ہاتھ اٹھانا پسند کرے گا اگر کیا تو اسلام پہ قدم رکھ کر واپس ہو گیا اس کو کہتے ہیں مرتد مسلمان ہوا پھر کلمہ سے ہاتھ اٹھایا تو مرتد ہو گیا اسی طرح ختم نبوت بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر ختم نبوت کے معاملے میں بھی آدمی تھوڑی سی سستی کرے اور قدم پیچھے ہٹا لیا تو وہ آدمی بھی اسی طرح دین سے واپس ہو گیا مرتد ہو گیا تو میرے بھائیوں یہ معاملہ بہت سخت ہے اس معاملے میں کمزوری سستی اور دین دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا نرمی کرنا یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے دنیا کے ساتھ یستخفون من اللہ ولا یستخفون من اللہ اللہ فرماتے کہ لوگوں سے تو شرم بھی کرتے ہیں لوگوں کی حیا بھی کرتے ہیں اور خالق جس نے پیدا کیا جس نے حیاتی دی جو موت کا بھی وہی مالک ہے اس سے کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے نہ خوف ہے دین حیا ہے اسلام حیا ہے قرآن مجید حیا ہے محمد الرسول اللہ کا پورا پروگرام حیا ہے اور ختم نبوت کا پروگرام پورے اسلام کی حیا ہے اللہ سبحانہ و ہمیں دین اسلام اور ختم نبوت کے پروگرام پر پوری حیا نصیب فرمائے اور جو کہا اللہ سبحانہ و ہم سب کو ختم نبوت پر پکا ایمان نصیب فرمائے عزیز و آخری لفظ بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا اللہ سبحانہ و ہماری حاضری اور آنا قبول فرمائے ہمارا زندگی اور ہمارا موت ختم نبوت کے ایمان پہ ہو آخر داوانا الحمد للہ